یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ امر ناقد اور ابن ابی عمر سب نے سفیان بن عیینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی وہ مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا اس کو رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے لوگوں نے بتایا یہ مردار ہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ابو بکر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں ان ابن عباس ان میمونہ کہا سند میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آگے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چھ